حضرت اسود رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وسیعت کی تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس وقت وسیعت کی جبکہ وفات کے وقت رسول اللہ کا سر مبارک میرے سینے پر یا فرمایا میری گود میں تھا میں نے ان کو سینے یا گود کا سہارا دیا ہوا تھا آپ نے برتن طلب فرمایا اچانک میری گود ہی میں آپ کا جسم مبارک ڈھیلا پڑ گیا اور مجھے روح اقدس کے پرواز کر جانے کا احساس بھی نہ ہوا پھر آپ نے وسیعت کس وقت کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھبیس